سنا ہے لوگ اسے آن بھر کے دیکھتے ہیں سو اس کے شہر میں کچھ دن ٹھہر کے دیکھتے ہیں سنا ہے ربط ہے اس کو خراب حالوں سے سو اپنے آپ کو برباد کر کے دیکھتے ہیں سنا ہے ربط ہے اس کو خراب حالوں سے سو اپنے آپ کو برباد کر کے دیکھتے ہیں سنا ہے درد کی گاہ کا چشم ناز اس کی سنا ہے درد کی گاہ کا چشم ناز اس کی سو ہم بھی اس کی گلی سے گزر کے دیکھتے ہیں سو ہم بھی اس کی گلی سے گزر کے دیکھتے ہیں سنا ہے اس کو بھی ہے شعر و شاعری سے شرف سنا ہے اس کو بھی ہے شعر و شاعری سے شرف سو ہم بھی موجے اپنے ہنر کے دیکھتے ہیں ہے اس کو بھی ہے شعر و شاعری سے شرف سو ہم بھی معیزے اپنے ہنر کے دیکھتے ہیں سنا ہے بولے تو باتوں سے پھول جھڑتے ہیں سنا ہے بولے تو باتوں سے پھول جھڑتے ہیں یہ بات ہے تو چلو بات کر کے دیں یہ بات ہے تو سنا ہے بولے تو باتوں سے پھول جھڑتے ہیں یہ بات ہے تو چلو بات کر کے دیکھتے ہیں سنا ہے بولے تو باتوں سے پھول جھڑتے ہیں یہ بات ہے تو چلو بات کر کے دیکھتے ہیں سنا ہے دن کو اسے تتلیاں ستاتی ہیں سنا ہے دن کو اسے تتلیاں ستاتی ہیں سنا ہے رات کو جگنو ٹھہر کے دیکھتے ہیں سنا ہے دن کو اسے ستاتی ہیں سنا ہے رات کو جگنو ٹھہر کے دیکھتے ہیں سنا ہے حشریں اس کی غزال سی آنکھیں سنا ہے حشریں اس کی غزال غزال سی آنکھیں سنا ہے اس کو ہرن دشت بھر کے دیکھتے ہیں اچھا، سنا ہے اس کو ہرن دشت بھر کے سنا ہے حشر نے اس کی غزال سی آنکھیں سنا ہے اس کو ہرن دشت بھر کے دیکھتے ہیں سنا ہے اس کی سیاہ چشمگی قیامت ہے کیا سنا ہے اس کی سیاہ چشمگی قیامت ہے سو اس کو سرما فروش آ بھر کے دیکھتے ہیں کیا سنا ہے اس کی سیاہ چشمگی قیامت سو اس کو سرما فروش آپ بھر کے دیکھتے ہیں سنا ہے چشم تصور سے دشتے ہے سنا ہے چشم تصور سے دشتے ہے پلنگ زاویے اس کی کمر کے دیکھ سنا ہے چشم تصور سے دشتے امکام ہے پلنگ زاویے اس کی کمر کے دیکھتے ہیں سنا ہے آئی نہ ہے جبیں اس کی سنا ہے آئی نہ ہے جبیں اس کی جو ساد و دل ہے اسے بن سمر کے دیکھتے ہیں سنا ہے آئی نہ ہے جبیں اس کی جو ساد و دل ہے اسے بن سمر کے دیکھتے ہیں سنا ہے اس کے بدن کی تراش ایسی ہے سنا ہے اس کے بدن کی تراش ایسی ہے کہ پھول اپنی قبائیں کتر کے گئے سنا ہے ہے سنا اس کے بدن کی تراش ایسی ہے کہ پھول اپنی قبائیں کتر کے دیکھتے ہیں سنا ہے اس کے لبوں سے گلاب جلتے ہیں سنا ہے اس کے لبوں سے گلاب جلتے ہیں کیا تو ہم بہار پہ الزام دھر کے بس ایک نگاہ میں لٹتا ہے قافلہ دل کا رنگ روانے تمنا بھی ڈر کے دیکھتے ہیں سو رنگ روان تمنا بھی ڈر کے دیکھتے ہیں سنا ہے اس کے شبستان سے متصل ہے بہشت سنا ہے اس کے شبستان سے متصل ہے بہشت مکین ادھر کے بھی جلوے ادھر کے ہے اس کے شبستان سے متصل ہے بہیش مکین ادھر کے بھی جلوے ادھر کے دیکھتے ہیں کسے نصیب کے بے پیرہن اسے دیکھے کسے نصیب کے بے پیرہن اسے دیکھے کبھی کبھی در و دیوار گھر کے دیکھتے ہیں کبھی کبھی در و دیوار گھر کے دیکھتے ہیں رکے تو گردشیں اس کا طواف کرتی ہیں رکے تو گردشیں اس کا طواف کرتی ہیں چلے تو اس کو زمانے ٹھہر کے دیکھ رکے تو گردشیں اس کے رکے تو گردشیں اس کا طواف کرتی ہیں پہلے تو اس کو زمانے ٹھہر کے دیکھتے ہیں کیا کہنے جناب واہ واہ واہ مبالغے ہی صحیح سب کہانیاں ہی صحیح واہ واہ واہ مبالغے ہی صحیح سب کہانیاں ہی صحیح اگر وہ خواب ہے تعبیر کر کے دیکھتے ہیں واہ واہ واہ مبالغے ہی صحیح سب کہانیاں ہی صحیح اگر وہ خواب ہے تعبیر کر کے دیکھتے ہیں اب اس کے شہر میں ٹھہریں کہ کوچ کر جائیں اب اس کے شہر میں ٹھہریں کہ کوچ کر جائیں فراز آؤ ستارے سفر کے دیکھتے